آج کی تقریب کا موضوع ہے غز حدیبیہ معارف و اسباق غز حدیبیہ دراصل عمرے کا سفر تھا لیکن کفار کی طرف سے عمرہ سے روکنے اور ایک مسلمان کی جان کی حرمت کا مسئلہ آنے کے بعد یہ غزہ میں تبدیل ہو گیا تب احرام میں ملبوس حضرات صاحب کرام رضی اللہ عنہ کا یہ قافلہ ایک دم طوفانی جہادی لشکر بن گیا اور ایسی جہادی شان دیکھا گیا کہ دنیا کا کفر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا ہمارا موضوع چونکہ اس واقعے کو بیان کرنا نہیں بلکہ اس واقعے میں چھپے امت کے لیے معارف و اسباق بیان کرنا ہے اس لیے خدا تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اپنی موضوع پر چلیں گے اور زمین زمین میں کچھ واقعات بھی آتے جائیں گے غز حدیبیہ کے معارف و اسباق بے شمار ہے وقت کی قلت اور اختصار کے پیش نظر کچھ منتخب معارف و اسباق کا ذکر کریں گے اس غزوہ سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب وہی اور حجت ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا یہ سفر جس نے آگے چل کر غزوہ کی شکل اختیار کیا تھا اپنے خواب کی بنیاد پر ہی شروع فرمایا تھا دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک سچی مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت جہاد کے لیے مستعد اور تیار ہوگا کیونکہ جہاد ہی کے ذریعے ہر قسم کے خطرات سے نمٹا جا سکتا ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ مدینہ منورہ سے جہاد کے لیے نہیں بلکہ عمرہ کے لیے نکلے تھے مگر جب ایک مسلمان حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کی جان کی حرمت کا مسئلہ آیا تو احرام میں ملبوس یہ قافلہ فوراً جہادی لشکر میں تبدیل ہو گیا اور دیوانوا تربیت کرنے لگے جس سے کفار کی پسینے چھوٹ گئے غزہ حدیبیہ کے معرفت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں اور اللہ کے دشمنوں کو غیظ و میں ڈالنا اور ان کو تکلیف پہنچانا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے خاطر کہ کافروں کو تکلیف پہنچے ابو جہل کا اونٹ اس سفر میں قربانی کے لیے لیا تھا جو بدر میں اسے غنیمت کیا گیا تھا وہ لوگ جو اخلاق اخلاق کے شور میں شعوری یا غیر شعوری طور پر مسلمانوں کو غلامی سکھا رہے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام دشمن کافروں کو غیظ و غزم میں ڈالنا اور ان کا دل جلانا یہ بھی حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے غزوہ حدیبیہ دور حاضر کے جہاد پر ایک بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی دیتا ہے بڑے بڑے معتبر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے ریاست کا اعلان ضروری ہے ریاست کی اجازت و اعلان کے بغیر جہاد نہیں ہوتا غزوہ حدیبیہ کہتا ہے کہ تمہاری بات غلط ہے دیکھو حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی روح سے مشرقین کے ساتھ واپس کر دیا لیکن راستہ میں ابو بصیر نے ایک کا کام تمام کر دیا دوسرا باغ کھڑا ہوا ابو بصیر ساحل سمندر چلا گیا بکا سے دوسرے مسلمان بھی وہاں پہنچنے لگے ایک جماعت بن گئی یہ جماعت حضور کی اجازت و حکم کے بغیر قریش کے قافلوں کو لوٹنے لگی اور بہت سارا غنیمت حاصل کر لیا اس جماعت کے اس غیر ریاستی جہاد کا یہ شاندار نتیجہ لکھا قریش کو ٹیکنے پڑے اور حضور کی خدمت میں خدا کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ آپ او بصیر اور ان کی جماعت کو مدینہ بلا لے ہم سے جو مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا اس سے کوئی تعارض نہیں کریں گے آج مجاہدین کو غیر ریاستی عناصر کہہ کر ملک دشمنی کے تانے دینے والوں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ ابو بصیر اور ان کے جماعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یاد رکھو کل بھی ان غیر ریاستی عناصر نے ظلم کا خاتمہ کیا تھا آج بھی یہی غیر ریاستی عناصر ظلم کا راج ختم کر دیں گے انشاءاللہ دراصل اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور عزت جہاد میں رکھی ہے اب کامیابی انہیں کو ملے گی جو جہاد کرتے ہو چاہے وہ ریاستی لوگ ہو یا غیر ریاستی اصل کامیابی جہاد میں ہے ایک مسلمان جی- جماعت کی مکمل کامیابی کا نصاب بیان کرتا ہے اور مثال میں صحابہ کرام پیش کرتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس غزہ میں ایسی صفات کے ساتھ متصف ہو کر سامنے آئے کہ برے سے برے حالات میں بھی یہ صفات کامیابی کی ضمانت ہوا کرتی ہے صحابہ کرام اس غزوہ میں صحابہ اکرام اس غزوہ میں مضبوط منظم اور متحد رہے ظاہری حالات سزگار نہ ہونے کے باوجود شک میں مبتلا نہ ہوئے اطاعت میں کامل رہے کسی بھی موقع پر جذبات سے مغلوب نہ ہوئے دشمن کے علاقے میں ہونے کے باوجود دیوانوار وار تربیت کر کے اس بات کا ثبوت دیا کہ صحابہ کرام کہ کرام میں کامل تھے اور انفرادی عرض کو اجتماعی مفادات پر قربان کرنے والے تھے لڑنے کے حکم پر موت کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے لیکن جب رکنے کا حکم ملا تو ذرا بھی دیر نہ کی اپنی امیر کے حکم پر کبھی بھی اپنے جذبات کو حاوی نہ ہونے دیا بے شک ایسی صفات کے حامل لوگ ہی کامیابی اور خلافت کے اہل خلاف